اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا اتنا رحم کرنے والا ہے